اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے اور دنوی زندگ کا برتاوا اور اس کا سنگے رہے اور جو اللہ کے پاس ہے اور وہ بہتر اور زیادہ باق رہنے والا تو کیا تمہیں عقل ناؤ